استغفار والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر بالفرض تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے اور ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم